قطادہ نے ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا ہوا ملا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا فلاں نے فلاں نے حتیٰ کہ انہوں نے خاص اسی یہودی کا ذکر کیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا یہودی کو پکڑا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر پتھر سے کچل دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو پینسٹھ